اتنے پرساد ہوں اسی بریلی جو بن جائے گا حکومت نیچری نے انہیں آخر بابا جی کلی کلے چاول کی پکاؤنے نے فروٹ چاٹ ہی بنا لیا انہیں آخر جو بندی آپ کا مذہب بھی ٹھیک ہے ادھر کر انہیں آخر تم جمعہ پڑھو تم نماز پڑھو وہ ان کے پیچھے کافر وہ ان کے پیچھے کافر یا وہ ان کے پیچھے مسلمان یا وہ ان کے پیچھے مسلمان ہو جاؤ گے

کہ کہیں لکھا کھڑے کہ روٹی کپڑے مکان کی خاطر لوگوں کی نمازوں کو تباہ کرو یا بیان دینا پوسے یا نہیں دینا دو گانیاں یہ خاموش ہے تے مذہب ختم جیتے با کریں میں مذہب ختم اب اگر دسو جیری وجہ تو سلو کرائے وے او ودی ہے جیری وجہ تو اختلاف ہے او ودی ہے سلو کیوں کیتے ہوئے کوئی ودی بنیاد رسو مذہب تو ودی کہ مذہب جدہ پہ نماز نہیں پڑھنی یہ دلیا نماز نہیں پڑھنی یہ مذہب بدا ہے یا سیاست بدی ہے یہ سیاست بدی ہے تو مذہبی کتوں یہ مذہب بدا ہے تو والا اتحاد کتوں ہے آج دن جی ایہا جا لے تو والا ساتھ مثال ہے کہ چلو بریلوی پاک ہو گئے دیو بندی پلیت ہو گئے ہون حتی ہی کی پلیت بابا جی تو آپ رکھ رہے ہیں کتے گا گھوں تے حلوہ ساتھ میں کریم کو اللہ شاہ کو یہ مشاہلہ دوتا ہے ایہ مشاہدہ کرتا کہ بابا جی ہم معاہدہ کرتے ہیں کتے کے گھوں والو ہم آدھا گھنٹہ آپ کا گھوں کھائیں گے اور آپ تین دن ہمارا حلوہ کھاتے رہیں گے اگر بابا جی آؤ شر تو اتفاق کر لو شروع کر دینا اصل مذہبی سیاست ہے اگر مذہب کو مقدم رکھیں تو یہ سیاست مؤخر رہی تو جان دے سارا نظام یہ سیاست کو مقدم رکھیں تو مذہب کو مؤخر رکھیں تو سیاسی جماعت کا فرق دسو یہ مذہب مؤخر ہے تو سیاست مقدم ہے سیاسی جماعتیں تو فرق دسو کہ وہ کہتے ہیں سیاسی تم وہ کہتے ہیں غیر مذہبی تم و مذہبی ہو گئے یہ مذہب مقدم ہے سیاست مؤخر ہے تو پھر تو سائیں تھا کون یہی والا جڑا اتحاد کی سکھا اس کی ایک آدھا ہے مذہب زیادہ پہ وکھرا نماز عبادات ہیں

مسجد کیوں مذہب بڑا ہے یا مسجد بڑی ہے مذہب بڑا ہے تو خدا کے رسول نے تو خانہ کعبہ چھوڑ دیا اگر مذہب بڑا ہے تو پھر فتوا کیسا اگر مسیح بڑی ہے تو پھر مسلمانی کیسی مسیح رکھیے مذہب قربان کی تھے

کہ ووٹ دیون والا شیعہ دلہ وہابی دلہ جس آئین دستور حکومت فوج پولیس اور عوام نے اس حق کے ووٹ کو تسلیم کیتا ہے وہ سب سے بڑے دلے ہیں پھر ان وقت اتنے رہ پاکستان ووٹ دے کجا سیٹ دیا ہوئے تھے بندہ تو آپ کتا خبا کر دے کھویں بیٹھے تو سانو کتا فلی دے کھواں والا بزرگ ہاں، ہاں، ہاں۔

اگر اساں دلے گیری نہ کرو تو اینا پھر اگر جی میں بھیڑ نہ دی نکل لی اگر انہوں کو پکڑ دے مارنا اج اینا پتا ہوں ایک اندر اجتماعی عمل ہے کونے انفرادی عمل اجتماعی عمل دے وچ اجتماعی نظام قابل تنقید ہوں انفرادی عمل ہے انفرادی مثلا ایک کام تو ذاتی طور کی تیک سری ذات تنقید ہو چی ایک کام غلط کی تیجرہ دس افراد دیکھ مشورے مشاورت اجتماع دیتا ہوں گا

ہوں جیڑا ولایتی دلہ پان نے یہ حکومت تو شروع ہوتا ہے ولایتی کنجر پیر دے گھر بھی مولوی دے گھر بھی آیا کی تو حکومت دے گھر انہیں بیٹھو جی میں مثال کا بولے ایک بندہ کلا کلا ٹیکا لے گیا بہت چھلنی تھی میری بندہ تنگ تھی ایک کیا کر میں بہت لڑکا سارے ٹیکے بچ پاٹ ہے وہ پھر جیتے لا دے وہ سورے آنگ آدھے جس رائت کر رہے

سپریڈ کیے بغیر جی کا ٹیکا لا کے سلام یاد سپریڈ لا دیا میں نے ٹھیک ہے لانے جی کا جان